اللہ کا جو کسی پلان ہے یا انسان کا جو نیچر ہے اس کے مطابق انوانٹیڈ سچویشن سے وانٹیڈ رزلٹ پیدا ہوتا ہے نگیٹیوٹی یعنی سے پازیٹیوٹی آتی ہے اسے اللہ کو پسند ہے آپ غور کہ اللہ کو کیوں پسند ہے کہ انوانٹیڈ اسمیل اللہ کو بہت پسند ہے مطلب ہونا چاہیے کوئی حدیث کے الفاظ ہیں وہ خلوف ومسائم اطبہ مل رہی کہ خلوف جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے مسک کی خوشبو سے تو کچھ وجہ ہونی وجہ ہونی چاہیے کیا خیال ہے وجہ ہونی چاہیے نہیں تو یہ وجہ ان آف ریزلٹ ہے یہ وجہ جو ہے وہ ان ٹرمس آف ریزلٹ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نگیٹو تجربے کی شکایت کرتے ہیں ساری دنیا میں کوئی بھی نگیٹو تجربہ ہو تو شکایت نگیٹو تجربہ جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں اسی تو ہم تو پہنچتے ہیں لیکن سیکولر قوموں میں بات ہے جاپان پہ بم گرا پازیٹو لیسن لے لیا کہ جنگ سے بڑی چیز پیس مسلمان آزادی نہیں سب جاپان پر اگر بم گرا ہوتا ابھی بھی شاید وہی رہتے وہیں کمی بولے تو میرا جو مطلب تھا کہ روزے میں جو خلوف کو لے کر میں بولا تھا کہ انوانٹیڈ اسمل خلوص سے مطلب انوانٹیڈ اسمیل تو انوانٹیڈ اسمیل جو اللہ کو پسند ہے خلوف کے لفظی مانا ہے اسمیل لیکن انوانٹیڈ اسمیل تو اللہ کو پسند کیوں ہے میں صبح بیٹھے یہ سوچتا تھا تو میں سمجھا کہ جس چیز کو انسان سمجھتا انوانٹیڈ اللہ کے لفظ وہی وانٹیڈ ہے جس چیز کو انسان انوانٹیڈ سمجھتا ہے نا وہی اللہ کے روز وانٹیڈ ہے کیونکہ اس سے اسی سے تو ہوتا ہے کہ ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کے رحمت کو انوک کرنے والی ہیں آپ کو کریٹیوٹی بڑھانے والی ہیں اسپیشل اسلام لانے والی ہیں آپ کو